تم نے ان نوجوانوں کو دیکھا جو برطانیہ کا ویزا لینے کے لیے منہ میں راج ٹپکاتے ہیں تم نے برطانیہ کے پاسپورٹ پھاڑنے والے نہیں دیکھے تم نے ان کو دیکھا جو امریکہ جانے کے لیے روتے ہیں لیکن تم نے ان کو نہیں دیکھا جو امریکہ کے گرین کارڈ کو پھاڑ کے شہادت کا کارڈ حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں میں جاتے ہیں تم نے ان کو دیکھا جو کویت کے لیے تھکے کھاتے پھرتے ہیں تم نے وہ نہیں دیکھے جو کویت کا پاسپورٹ لا کے آگ میں جلاتے ہیں کویت خدا حافظ میں تو جنت الفردوس کا باسی ہوں تم نے وہ دیکھے جو سعودی عرب جانے کے لیے جلتیں برداشت کرتے ہیں اپنے کفیلوں کے تھپڑ کھاتے ہیں تم نے وہ نہیں دیکھا جو سعودیہ کی جائیدادیں چھوڑ کر دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور رات کی تاریخیوں میں کہتے ہیں اللہ عمر شہادت سبیلک تم نے وہ دیکھے ہیں جو پیسے خرچ کر کے کشمیر کی ڈل جھیل دیکھنے جاتے ہیں تم نے وہ نہیں دیکھے جو ڈل جھیل کو ڈل جھیل کو خدا حافظ کہہ کر خونی دیواروں سے ٹکراتے ہیں اور مزار شہدا کو آباد کرتے ہیں دیکھے ہیں جو پہلگام میں آ کے سیاحت کرنا چاہتے ہیں تم نے وہ نہیں دیکھے جو پہلگام کی خوبصورت وادیوں کو چھوڑ کر جموں کے مزار شہدا میں اپنی قبر بنانے کو شہادت سمجھتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں لکھ رہا ہوں اور میں مر جاؤں گا جیل میں لیکن تم دیکھ لینا خود یورپ میں دھماکے ہوں گے خود امریکہ میں دھماکے ہوں گے یہ تاریخیں اپنی جال بچھا چکی ہے تم نے مسلمانوں کو پاگل سمجھا ہوا ہے تم نے مسلمانوں کو دلیل سمجھا ہوا ہے تم ہمارے ملکوں پہ قبضہ کرو ہم تمہیں کچھ نہ کہے تم ہماری بیٹیوں کو ننگا کرو ہم تمہیں کچھ نہ کہے تم ہماری تہذیب کو ذبح کرو ہم تمہیں کچھ نہ کہیں تم ہمارے ملکوں پہ بمباری کرو ہم تمہیں کچھ نہ کہے اگر ہم مرزا قادیانی کی ضروریت ہوتے کچھ نہ کہتے مگر ہم محمد عربی کے غلام ہیں ہم ابو دجانہ کے غلام ہیں ہم حضرت حمزہ کی جماعت کے لوگ ہیں ہم فاروق اعظم کے لوگ ہیں ہم صدیق اکبر کے متوالے ہیں ہم علی المرتضی کے دیوانے ہیں ہم سید الم معاویہ کے سپاہی ہیں ہم حسن حسین کے عاشق ہیں ہم صلاح الدین ایوب کے ماننے والے ہیں جاؤ تجربے کرتے ہو لینن اور مارکس کے پجاریوں پہ کرو محمد الرسول اللہ کی امت پہ تجربہ کیا تو سلیل ہو جاؤ گے